سیدنا ابو حریرہ اور زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیر شادی شدہ لونڈی اگر زنا کرے تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اگر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ اگر پھر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ اگر پھر زنا کرے تو اسے کوڑے لگاؤ اگر پھر زنا کرے تو اسے بیچ ڈالو خواہ ایک رسی ہی کے بدلے ہو ابن شہاب نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ تیسری بار میں کہا یا چوتھی بار یہ کہا کہ اسے بیچ ڈالو اور اور زفیر کے معنی ہے رسی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو انہتر